اوکے سکس جوس اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پچھلے پارے میں جو ففتھ جوس تھا رکو نمبر ٹوینٹی ون تھا اس میں ایک اور ٹاپک میں نے کہا تھا کہ برائی کی تشہیر یعنی برائی کو مشہور کرنے کی منائی کی گئی ہے منع ہے برائی کو مشہور کرنا اس کی ایڈورٹائزنگ کرنا تشہیر کرنا تو وہی ٹاپک اب اس بارے میں اس رکو کا پارٹ یہاں آئے گا اور اب ہم دیکھتے ہیں اس میں اگر کسی انسان میں کوئی برائی ہو تو اسے مشہور کرنا اور اس کا ڈھنڈورا پیٹنا جائز نہیں ہاں مظلوم ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے کوئی مظلوم ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بتا سکتا ہے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس اس کو ایکسپیکٹیشن ہو کہ وہ اس کو عدل دلائیں انصاف دلائیں تو اس کے پاس وہ بول سکتا ہے اس کے کئی فائدے ہوں گے اسے انصاف بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا تو اس کی اجازت ہے لیکن ہر ایک کو بولنا شروع نہیں کرنا چاہیے وہ ایسی اور وہ ویسی اور میرے ساتھ یہ ظلم کیا وہ ظلم کیا ہاں اگر ظلم ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس بتایا جا سکتا ہے جس سے انصاف ملے آگے فرمایا جو لوگ اللہ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے وہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ نکالنا چاہتے کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں ایک رسول کو بھی اگر نہیں مانتے تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیسرا راستہ نکال رہے ہیں ایسے لوگ پکے کافر ہیں اجر کے مستحق وہ مومن ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تمام رسولوں کے درمیان کوئی وہ فرق نہیں کرتے ہیں وہ لوگ مومن ہیں اور وہ اجر کے مستحق ہیں اس کے بعد رکو نمبر 22 ہے آیا نمبر 153 سے لے کے 162 تک اس میں یہود کا حال ماضی کے آئینے میں یعنی یہود کا جو حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ماضی کے آئینے میں بتایا گیا کہ ماضی میں وہ لوگ کیا تھے یہودی کہتے تھے کہ اگر پیغمبر اسلام سچے ہیں یعنی آپ صلی اگر سچے ہیں تو ان پر آسمان سے ایک کتاب اس طرح کیوں نازل نہیں ہو جاتی کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں وہ کتاب اترتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ایسا کیوں نہیں ہوتا تو فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی فضول باتوں سے پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ صلی وسلم پریشان ہوتے تھے کیا باتیں کر رہے کیسی باتیں کر رہے تو ان کو بتایا گیا ایسی باتیں یہ جو فضول باتیں کریں ان سے پریشان نہ ہوں یہ تو موسا علیہ السلام سے اس سے بڑی فرمائش کر چکے یہ جو فرما رہے ہیں نا کچھ مطالبے کر رہے یہ کچھ بھی نہیں اس سے بڑی فرمائش وہ کر چکے ہیں وہ تو کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ خود ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا یہ کتاب دیکھنے کی بات تو چھوڑو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیے تھے انہوں نے پھر یہی ہے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی بچھڑے کو جو کاف ہے اس کی پوجا انہوں نے کی تھی یہی تھے جنہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم کے حکم کا مذاق اڑایا ان کو کہا گیا ہفتے کے دن کوئی کام نہ کرو عبادت کرو تو وہ بھی انہوں نے اس کا مذاق اڑا لیا نبیوں کو ناحق قتل کیا انہوں نے ایسے لوگ ہیں یہ یہودی مریم علیہ السلام پر بہتان بھی بنا ان پہ مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا نوزب اللہ زنا کا بہتان لگا دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازشیں بھی انہوں نے کی اور اتنا ہی نہیں تکبر سے انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہے انہیں قتل کیا اتنا بھی کافی ہوتا وہ اتنے ہی بدتمیز تھے تو اتنا ان کے لیے کافی ہوتا کہ یہ کہتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا لیکن اتنے بدماش تھے کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ جو اللہ کے رسول ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام ان کو ہم نے سولی پہ چڑھایا اتنے بدتمیز تھے وہ تکبر ان کے اندر بھرا ہوا تھا حالانکہ نہ وہ قتل ہوئے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ ہی وہ سولی چڑھیں بلکہ شک میں گرفتار ہے وہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دی گئی اور لوگوں نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا تھا اس لیے انہیں اب شبے میں پڑے ہوئے وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے وہ لوگ صرف گمان سے کام لے رہے ہیں یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا یہود کو سود کھانے سے روکا گیا دوسری بات یہ بھی بتائی گئی آگے کہ یہودیوں کو یہ بتایا گیا کہ سود نہیں کھاؤ ان کو روکا گیا مگر یہ لوگ باز نہ آئے یہ بھی کام کیا انہوں نے روکنے کے باوجود بھی انہوں نے سود کھائے اور ابھی بھی سود کھا رہے ہیں لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے رہے ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی توقع فضول ہے البتہ ان میں بعض پختہ ایمان والے بھی ہیں ایسا نہیں کہ سبھی لوگ ایسے ہی ہیں کچھ لوگ پکے ایمان والے بھی ہیں جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید پر بھی ایمان لائے وہ لوگ یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا وہ ریورٹ ہو گئے انہوں نے نماز قائم کی زکوٰۃ کی ادائیگی وہ دیتے رہے اور اللہ پر اور آخرت پر پورے طور پر وہ ایمان لائے ہم انہیں ان قریب اجر عظیم عطا کریں گے ان کو ڈبل اجر ہے پھر رکو نمبر 23 ہے آیا نمبر 163 سے لے کے 171 تک جس میں انبیاء کی مشترک دعوت یعنی کامن دعوت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم رسول کی آمد کے بارے میں کہا گیا اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جیسے حضرت نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد یعقوب علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام ہارون علیہ السلام سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اپنی حجت پوری کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے آپ کی نبوت کی شہادت گواہی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے دے رہے ہیں آگے فرمایا جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا یعنی خود بھی کفر کیا اور دوسرے جو اللہ کے راستے میں جانا چاہتے تھے ان کو بھی روکا وہ گمراہ ہیں یہ کبھی بھی نہ بخشے جائیں گے اور ہدایت بھی نہیں پائیں گے سب لوگوں کی نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو نجات ہوگی آگے فرمایا اے عیسائیوں دین میں گلو نہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور تین میں سے ایک نہ کہو کیونکہ ٹرینٹی وہ لوگ مانتے ہیں نا تو وہ نہ کہو کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے کوئی تھری ان ون اور کوئی کچھ اور کہتا ہے تو گلو نہ کرو وہ تو اللہ کے رسول ہے اس کا کلیمہ ہے ایک پاکیزہ روح ہے وہ بندے ہیں اللہ کے وہ اللہ کے بیٹے نہیں یا الہ نہیں ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو جو کچھ آسمان اور وہ زمین میں ہے وہ اسی کا ہے اس کو اولاد کی کیا ضرورت اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں مرنے کے بعد میری پراپرٹی کس کو جائے ہاں اس کو کیا ضرورت آسمان اور زمین سب اللہ کی ملکیت میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ اللہ کا پیغام لے کر آ گئے ہیں ان پر ایمان لاؤ اللہ کا پیغام کون لے کے آئے آخری نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب کوئی بھی شریعت جو پہلے آئی اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا عقیدہ سب کا ایک تھا لیکن شریعت الگ تھی ابھی صرف شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم عمل کریں گے کیونکہ یہ آخری نبی ہے وہ حق کے ساتھ اللہ کا پیغام لے کر آئے تمہارے پاس ان پر ایمان لاؤ تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے پھر رکو نمبر ٹوینٹی فور جو سورہ نساء کا آخری رکو ہے اب یہاں پر سورہ نساء ختم ہو رہی ہے اوکے تو رکو نمبر ٹوینٹی فور آیا نمبر ون سیونٹی ٹو سے لے کے ون سیونٹی سکس تک جس میں کہا گیا ہے کہ سبھی اللہ کے بندے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے سب بھی یعنی رسول ہو یا کوئی بھی ہو سب اللہ کے بندے ہیں اور آگے ترکے و میراث کے باقی مسائل جو ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے تھوڑے سے مسائل آخر میں بیان کیے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اور فرشتوں کو اللہ کا بندہ کہلانے میں کوئی آر نہیں انہیں کوئی آر نہیں محسوس ہوتی کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے اللہ کے ہاں بڑا اجر پائیں گے لیکن اللہ کی عبادت کو آڑ سمجھنے والے اور تکبر کرنے والے دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے جو بھی سمجھتا ہے کہ مجھے بندہ نہ کہا جائے مجھے رب کہا جائے وہ عذاب کے مستحق ہیں آگے فرمایا تمہارے پاس قرآن مجید اللہ کی طرف سے دلیل اور واضح نور بن کر آیا ہے یہ واضح نور ہے یہ واضح نور بن کر آ گیا ہے اس پر ایمان لانے والے اور اس کو مضبوطی سے تھام لینے والے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے مستحق ہوں گے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پہ ایمان لائے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے تو وہ اللہ کے رحمت میں ہوں گے اب اس صورت کے جو آغاز تھا شروعات تھی وہ خاندانی مسائل سے شروع ہوئی تھی خاندانی مسائل اور ترکے و میراث کی جو تقسیم تھی وہاں سے شروع ہوئی تھی اب آخری جو آیت ہے آخری آیت میں تقسیم میراث جو وراثت کی جو تقسیم ہے اس کے کچھ اور مسائل ذکر کیے گئے ہیں مثلا کوئی شخص فوت ہو جائے نہ اس کی اولاد ہو نہ والدین ہوں کوئی بھی نہیں ہے یعنی یہ پھر کلالہ کا پھر سے مسئلہ چھیڑا گیا ہے ہاں اس کے ایک حقیقی ایک بہن ہو ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک حقیقی بہن ہو تو اس کو آدھا ترکہ ملے گا اگر ایک حقیقی بہن ہے تو بہن کو آدھا ترکہ آدھی وراثت ملے گی اپنے بھائی کی کیونکہ اس بھائی کی نہ کوئی اولاد ہے نہ ماں باپ ہے اگر مرنے والی بہن ہے اس کی بہن مرنے والی ہے وہ بھی کلالہ ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر بھائی کو سارا کا سارا مال بہن کا ملے گا اور اگر دو بہنیں ہو تو ترکے میں سے انہیں دو تہائی مس ٹو تھرڈ ملے گا دو بہنیں ہیں تو یعنی وہ فوت ہو گیا شخص کلالہ تھا نہ اولاد تھی نہ ماں باپ تھے لیکن دو بہنیں تھی تو دونوں کو ٹو تھرڈ ملے گا اگر بھائی بہن ملے جلے ہیں یعنی کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں کچھ بھائی کچھ بہنیں مکس ہیں تو پھر اسی قاعدے سے حصے تقسیم ہوں گے جس طرح سے پہلے بتائے گئے کہ مرد کے لیے دو اور عورتوں کے لیے ایک حصہ فرمایا ہم یہ مسائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تم بھٹکو نہ بھٹک نہ جاؤ اللہ ہر کام سے باخبر ہے جو بھی تم کرو گے ہیلے بہانے بھی کرو گے اس وراثت کی بھی تقسیم میں تو بھی اللہ کو خبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو اس لیے جو بھی اللہ کے احکام ہیں وراثت کی تقسیم ہو یا کچھ اور احکام ہو اس میں ہیلے بہانے نہیں چلے گے کسی کو زبردستی اس کے وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا اس پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی کہ تم اپنی جو وراثت ہے وہ اس سے محروم ہو جاؤ تم اس کو چھوڑ دو تم تو بہت پیسے والی ہو تمہیں کیا ضرورت یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا بول رہے ہو اور کیا کر رہے ہو اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے ہر چیز سے وہ باخبر ہے تو یہاں پر ہم نے سورہ نساء کمپلیٹ کر دی الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین ہمارا چھٹا جوس چل رہا ہے اور آج سورہ معاہدہ انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جو منزلیں بنائی ہوئی ہیں نا تو دوسری منزل جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے منزل یعنی وہ ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں پارٹس نا منزلوں میں تاکہ جو حفظ کرے رہے قرآن ان کے لیے بھی ایزی ہو جائے اور جو لوگ ایک ہفتے میں قرآن پورا کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایزی ہو جائے تو یہ دوسری منزل سورہ معدہ سے شروع ہوتی ہے سورہ معدہ میں سکسٹین رکو ہے سولہ رکو اور ون ہنڈریڈ ٹوینٹی آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہیں المائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان دسترخوان یعنی جو کھانے کا ٹیبل ہوتا ہے جس پہ کھانا سرو کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اور اس صورت کے اندر رکو نمبر ففٹین میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے معدے کا تو اسی لیے اس صورت کا نام سورہ المائدہ رکھا گیا ہے تاکہ پہچان ہو کہ یہ صورت سورہ معدہ ہے اور اس کا جو موضوع ہے ٹاپک ہے وہ مین ٹاپک یہ ہے کہ نصارہ سے خطاب ہے اس میں اور عرب جو ہے ان کی اصلاح کی گئی ہیں پھر وضو اور تیمم کے قاعدے بتائے گئے ہیں پھر چوری کی کیا سزا ہوتی ہے قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ حلال و حرام کے جو مسائل ہیں اور امر و نواحی یعنی کچھ کمانڈ کیا ہوا ہے کرنے کے لیے اور کچھ کہا گیا ہے نہیں کرنے کے لیے تو امر اور نواحی کے ذریعے اللہ کے جو احکام ہیں اس کی اطاعت کی طرف خاص طور سے توجہ دلائی گئی ہیں تو اب شروع کرتے ہیں رکو نمبر ایک ہیں ون نمبر رکو آئے نمبر ون ٹو فائیو تک جس میں تعاون یعنی کوپریشن جو ہوتا ہے مدد کرنا ایک دوسرے کی وہ اور کس چیز میں مدد نہ کرے اس کے بارے میں تعاون نہ کرنے کے بارے میں وہ احکام پھر حرمت کے احکام دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ تکمیل دین کا اعلان کیا گیا کہ دین اب مکمل ہو چکا ہے اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی کہا گیا مسلمانوں اپنے عہد کو پورا کرو جو بھی وعدے عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرو مویشی چوپائے چار پاؤں والے جانور کا گوشت حلال ہے سوائے ان کا جن کا ذکر آگے آئے گا احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں احرام کی حالت میں حج پہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس وقت شکار کرنا الاؤ نہیں ہے اللہ کے جو مقدس نشانیاں ٹھہرا دی گئی ہیں اور جو رسوم یعنی رسم و رواج جو تھے کسٹمس جو ہیں وہ اور آداب یعنی مینرس جو ہے وہ طے ہو چکے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو ذوالقدہ ذوالحجہ محرم اور رجب ان مہینوں میں حاجیوں کا آنا جانا ہوتا ہے ان میں جنگ نہ کرو تو یہ مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ نہیں کی جائے گی اور حاجیوں کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچاؤ کیونکہ وہ ٹریولر ہوتے اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے تو ان کے جان کو بھی اور ان کے مال کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ مشرقوں نے تمہیں حد سے روکا تھا اب تم اس کے بدلے ان کے حاجیوں کو نہ روکنا کیونکہ ہدے کے موقع پہ روکا گیا تھا تو آپ یہ نہیں ہونا چاہیے دشمنی آپ کے دل میں ہو اور پھر ان کو بھی تم روکنا شروع کر دے یہ نہیں کرنا ہے انہوں نے جو کیا غلط وہ تم ان کے ساتھ ویسا غلط رویہ نہیں کرو تم میں اور ان میں فرق ہے نیک کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برے کاموں میں تعاون نہ کرو پھر حرمت کے جو احکام آئے ہوئے وہ یہ کہ تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں مردہ جانور جو مرے ہوئے جانور ہوتے ہیں وہ بیماری کی وجہ سے مرے یا کیسے بگر کے تو آگے بتایا گیا ہے کہ مردہ جانور خون سور کا گوشت پیک کا گوشت اور جانور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا جائے اور گلا گھٹنے کے بعد مر جانے والے جانور یعنی گلا گھٹ گیا رسی سے کہیں باندھے ہوئے تھے وہ گلا گھٹ کے مر گیا یا کسی بھی طرح اس کا گلا کسی نے گھونٹ دیا چوٹ لگ کر مرنے والے جانور اوپر سے گر کر مرنے والے جانور جو اوپر سے پہاڑ سے گرے یا کہیں سے اونچائی سے گر جائے اور مر جائے تو وہ بھی کھانا حرام ہے کسی کا سین لگ کر مرنے والا یعنی ایک دوسرے کو مار رہے جانوروں نے اور ایک دوسرے کو ختم کر دیا تو وہ بھی جانور کھانا حرام ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ جانور بھی جسے درندے کھا جائیں ہوتا ہے نا کہ کچھ جو درندے آ کے ذرا زخمی ہوتا ہے جانور اور اس کو پھر کوئی درندہ آ کے کھا لیتا ہے تو وہ بھی جانور کھانا حرام ہے سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو اب زخمی ہو گیا ہے وہ مرنے کے قریب ہے مرا نہیں ہے لیکن تم نے جا کے اس کو ذبح کیا تو آپ کھا سکتے ہو اور وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیے جائیں آستانوں پر جو ذبح کرتے ہیں جیسے درگاہوں وغیرہ پہ جا کے کچھ ایسے چیزیں رکھی ہوئی رہتی ہیں وہاں پر جا کر وہ ذبح کیے جائیں تو ایسے بھی جانور کھانا حرام ہے اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو یہ ہوتا تھا کہ تیر وغیرہ استعمال کر کے وہ تیر کو اڑایا جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا کہ یہ رائٹ میں جا رہا ہے لیفٹ میں جا رہا ہے اس پر وہ ڈسائڈ کرتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں کرنا حرام ہے یہ سب گناہ کے کام ہیں اب گناہ کا کام جب بتایا گیا ہے تو وہ اس میں حرمت آ گئی اب یہ نہیں کوئی کہے کہ کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے تو جہاں پر گناہ کا کام ہو وہ حرام ہی ہوتا ہے پھر اعلان حق ہوا وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا کفر کیا یعنی انکار کیا دین کا تمہارے لیے دین مکمل کر دیا دین کمپلیٹ ہے اس میں کوئی بھی اب ایڈیشن سبسٹریکشن نہیں ہوگا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی یعنی مکمل کر دیا ابھی جتنی نعمتیں تھیں تم کو دے دی دین کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا اسلام ہی دین ایکسیپٹیبل ہے کوئی اور دین اللہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے آگے فرمایا کھانے پینے اور اس طرح کے معاملات میں بے جا قیدے جو تھی ریسٹرکشن جو رکھی ہوئی تھی وہ اور تنگیاں باقی نہیں رہی اب اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے جو پہلے تھی جو بھی ہے وہ اب لاسٹ میں بتا دیا گیا تمام اچھی پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اگر سدھائے ہوئے جانور سدھائے ہوئے شکاری کتے یا پرندے سدھائے یعنی ٹرین کیے ہوئے وہ اگر کتے یا پرندے کے ذریعے تم شکار کرتے ہو تو وہ بھی کھانا شکار کا کھانا جائز ہے نہیں وہ جو جانور پکڑ کے لائے تمہارے لیے تو وہ جائز ہوگا اس پہ بسم اللہ بول کے اس جانور کو چھوڑنا ہوگا تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا جو وہ شکاری پکڑ کے لائے لیکن ٹرین کتے یا ٹرین پرندے اہل کتاب کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت بھی تم پر حلال ہے اہل کتاب پہلے والے اہل کتاب اور ابھی کے اہل کتاب میں بہت فرق ہے پہلے اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کرتے تھے تو وہ گوشت کھانا تمہارے لیے حلال ہے نیز ان کی عورتوں سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو ان کو مہر دے کے تم نکاح میں لا سکتے ہو بشرط یہ کہ تم انہیں نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے یا چھپی دوستی رکھنے والے لیکن اکثر یہ دیکھا گیا پہلے کے جو اہل کتاب والی عورتیں تھیں اس میں اور آج کے اہل کتاب میں بہت فرق ہے آج کل مشنریز جو ہوتی ہیں لڑکیاں وہ اپنے جال میں پھنسا دیتی ہے کئی کیسز ہمیں ایسے ملے ہیں کہ بچوں کو ہم ابراڈ بھیج دیتے ہیں جیسے خاص طور سے آسٹریلیا کینیڈا یا یو کے وغیرہ وہاں پر بھیج دیتے ہیں اور یہ جو مشنری کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں اور بالکل ان کو اس طرح کرسچن بنا دیتی ہیں کہ ان کے زندگی میں اسلام کا نام و نشان نہیں ہوتا تو یہ بہت سارے آج کل کیسز مل رہی ہیں تو جو بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں بہت زیادہ احتیاط کریں ان کو ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ یہ فتنہ ہمارے گھر میں نہ ہو تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بالکل ماں باپ سے کٹ آف ہو جاتا ہے اور اپنی نئی دنیا میں مست ہو جاتا ہے تو بی کیئرفل رہیں ان کی عورتیں پہلی والی عورتیں اور آج کی عورتیں جو مشنری والی عورتیں ہیں بہت فرق ہے اس میں ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا کے ان کو کرسچن بنائیں تاکہ پوری فیملی کرسچینٹی میں تبدیل ہو جائیں آگے رکو نمبر دو ہے آیا نمبر سکس سے لے کے الیون تک جس میں مسائل وضو وضو کے مسائل پھر تیمم کے مسائل پھر عادل و انصاف کے بارے میں بتایا گیا ہے اللہ کا ارشاد ہے نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لو کیونکہ وضو شرط ہے بغیر وضو کے نماز ہو ہی نہیں سکتی اس لیے وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی پر تیمم کر لیا جائے اب وضو کرنے کے لیے تو پانی چاہیے اب پانی نہیں مل رہا تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں مل رہا ہے تو ہم ڈائریکٹ نماز شروع کر دیں نہیں اس کے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ مٹی لیں مٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے ایون دیوار وغیرہ پہ لگی ہوئی ہوتی یا کسی بھی طرح باہر تو بہت ساری ہوتی تو وہ مٹی لے کے اس پر تیمم کر لیا جائے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی طرح تنگی میں ڈالیں ایزی کر دیا گیا ہے اور دین آسان ہے اس کو ڈیفیکلٹ نہ کریں وضو اور تیمم سے مقصود یہ ہے کہ تم میں صفائی اور پاکیزگی پیدا ہو یہ مقصد ہے کہ تم پاک ہو جاؤ کیونکہ مٹی سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے پہلے لوگ کیا کرتے تھے جب صابن وغیرہ نہیں تھے تو برتنوں کو ایون مٹیوں سے صاف کیا جاتا تھا نا تو یہ پاکیزگی مقصد ہوتا ہے اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ تم نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے یاد رکھو کہ کیا کیا عہد کیے ہوئے ہیں اس کو پورا کرو آگے فرمایا تم پر اللہ کی نعمت پوری کر دی گئی اب تمہارا فرض ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے غفلت نہ برتو ہر بات میں شکر گزار بندے بنو کوئی بھی چیز ہماری اچھی ہوتی ہیں تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولو اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے رہو مضبوطی کے ساتھ حق کے لیے کھڑے ہونے والے اور حق و انصاف کے لیے شہادت دینے والے ہو جاؤ اپنا ہو یا پرایا ہو موافق ہو یا مخالف ہو دوست ہو یا دشمن ہو جس کے ساتھ معاملہ کرو انصاف کے ساتھ معاملہ کرو اور انصاف کی ہی بات کہو اللہ کا مغفرت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان و عمل صالح پر قائم رہیں گے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے آخر میں مسلمانوں کو یاد دہانی کرائی گئی کہ دشمن کے ایک گروہ نے تمہارے خلاف ہاتھ بڑھانا چاہا کہ تمہیں شہید کر دیں تو اللہ نے ان کو بے بس کر دیا اللہ نے ان کو یہ کام کرنے نہیں دیا اس کے بارے میں بہت سارے شان اس آیت کے بارے میں بہت سارے بیک گراؤنڈ آپ کو ملیں گے الگ الگ تفسیروں میں لیکن ان سارے شان نزول جو واقعات بتائے گئے ہیں اس سے بات یہ پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مرتبہ کیا ہوا تھا کہ کفار مکہ انہوں نے جنگ کے ذریعے اور یہودیوں نے سازشوں کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی پھر کبھی تو وہی کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو دشمنوں کی سازشوں کی اطلاع دے دی وہی آ گئی کہ یہ اس طرح سے کرنے والے ہیں پہلے ہی بتا دیا یا کبھی ایسے حالات پیدا کر دیے اللہ نے کہ کافروں کو حملہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی بہرحال آگے بڑھتے اب تم پر لازم ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو اور اسی پر بھروسہ کرو آگے رکو نمبر تین ہے آئے نمبر ٹویلو سے لے کے نائنٹین تک جس میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا مگر انہوں نے عہد شکنی کی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان پر بارہ سردار مقرر کیے ٹویل سردار ٹویل لیڈرس اور فرمایا میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی بشرط یہ کہ تم نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرتے رہو میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو رسولوں کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسنا دو اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا لیکن انہوں نے سارے عہد کو توڑ ڈالے تو کیا ہو گیا ان کے اوپر لانت آ گئی اللہ نے لانت کی اور ان کے دل پھر سخت ہو گئے نصارہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا مگر وہ اس کا ایک حصہ بولا بیٹھے بھول گئے وہ جو بھی انہوں نے عہد کیا نصارہ بھی بھول گئے جیسے یہود بھول گئے ویسے ہی نصارہ بھی بھول گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر یعنی یہود اور نصارہ کے اندر قیامت تک کے لیے دشمنی اور نفرتیں چلتی رہے گی آج بھی چل رہی ہے نا آج کل جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ کس میں ہو رہی ہیں یہود اور نصارہ کے اندر ہو رہی ہیں تو یہ نفرتیں قیامت تک چلتی رہے گی اختلاف کی آگ بھڑکتی رہے گی قیامت تک اہل کتاب سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر اور قرآن کے ذریعے جو روشنی دکھائی ہے اس کی قدر کرو اور اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے سیدھے راستے پر آ جاؤ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا لیا کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہے کسی نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور جتنے بھی زمین میں لوگ ہیں ان کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ اختیار بھی رکھتا ہو کیونکہ کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ مریم علیہ السلام بھی اللہ ہیں ٹرینیٹی جو ہے وہ الگ الگ طرح کے لوگوں نے الگ الگ چیزیں کہیں کچھ لوگوں نے ٹرینیٹی میں مریم علیہ السلام کو بھی شامل کر دیا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ان کو بھی مریم علیہ السلام کو بھی اور جتنے بھی زمین میں لوگ ہیں ان کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے کس کا اختیار ہے کہ اللہ کو روکے آگے فرمایا اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے یعنی تم اگر اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے پیارے ہو تو تم جب کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ تم کو کیوں پکڑتا ہے بلکہ تم اس کی مخلوق ہو جیسے دوسرے مخلوق ہیں ویسے تم بھی مخلوق ہو تم بھی انسان ہو دوسرے انسان جب گناہ کرتے ہیں جو بھی ہو وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو وہ جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو بھی پکڑتا ہے اسی طرح تم کو بھی پکڑتا ہے وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان بھی ہیں وہ سب کچھ اللہ کا ہے اللہ کی حکومت میں ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا اس کا کوئی چہیتا ہو نیز فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر حجت پوری کر دی گئی اب ذمہ داری ان پر ہے کہ وہ اس بشیر و نذیر پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں اب اگر ایمان لائیں تو ان کا فائدہ ہے اگر نہیں لاتے تو ان کا نقصان ہوگا کیونکہ حجت پوری ہو چکی ہے آخری رسول آ چکے ہیں اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا جو کچھ ہمارے لیے ضرورت کی چیزیں تھیں قیامت تک کے لیے انہوں نے سب کچھ بتا دیے رکو نمبر چار ہے آئے نمبر ٹوینٹی سے لے کے ٹوینٹی سکس تک جس میں بنی اسرائیل کی بزدلی کی انتہا کو بتایا گیا ہے بنی اسرائیل کو ان پر کیے گئے انعامات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ نے تم پر کئی نبی بھیجے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے تم نے کئی نبی کو پیدا کیا تم ہی سے کئی نبی آئے اس دنیا میں اور اتنا ہی نہیں کئی بادشاہ بھی بنے تم میں سے لوگ تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا تھا اتنی ساری تم کو نعمتیں دی فتح و نصرت کے وعدے کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم بھی دیا تھا اللہ نے لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی وہ بزدل ہو گئے اور کہنے لگے وہاں تو زبردست طاقتور لوگ رہتے ہیں بہت طاقتور لوگ ہیں ہماری ہمت نہیں ہے جب تک وہ نہ نکلے وہاں سے ہم ہرگز نہیں جائیں گے اس کے اندر اے موسا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جنگ کرو کیونکہ ان کو جنگ کا کہا گیا تھا وہاں جا کے جنگ کرنے کے لیے لیکن وہ اتنے بزدل تھے کہ کہا کہ موسا تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے لڑ کے آؤ ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کتنے بدتمیزی سے انہوں نے بات کی اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ چالیس سال صحرا یعنی ڈیزرٹ میں مارے مارے بھٹکتے پھرے صحرا کے اندر ہی رہیں وہیں پہ انہوں نے چالیس سال نکالے ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر تم غم نہ کرو کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا وہ ہے ہی اس قابل کہ اس طرح ان کو سزا دی جائے پھر رکو نمبر پانچ ہے آئے نمبر ٹوینٹی سیون سے لے کے تھرٹی فور تک جس میں قتل انسانی انسان کا جو پہلا قتل ہوا تھا وہ اور فساد کی عبرت انگیز سزا کے بارے میں یعنی فساد جو کرے گا بغاوت جو کرے گا اس کے لیے عبرت ناک سزا دی جائے گی اس کے بارے میں اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں یعنی قابل اور حابل کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے یہاں پر کہ انہوں نے قربانی پیش کی دونوں نے قربانی پیش کی ایک کی قبول نہ ہوئی تو اس نے کیا کیا جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے حسد کے بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا سب سے پہلا قتل جو حسد کی وجہ سے ہوا اب دیکھیں پہلا گناہ بھی کیا ہوا تھا حسد ہوا تھا شیطان نے کیا کیا حسد کیا تھا آدم علیہ السلام پر اب یہاں پر بھی پہلا جو گناہ وہ حسد کی بنا پر قتل ہونا ہاں تو وہی ہو گیا یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک شخص کو بھی ناحق قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا یعنی ایک انسان کو قتل کیا اس نے لیکن ایسے کہ جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا کیونکہ ناحق قتل کیا گیا اور جس نے کسی کو ناحق قتل سے بچایا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی یعنی اس کا مطلب کیا ہے ایک کا قاتل سب کا قاتل اور ایک کا بچانے والا سب کا بچانے والا قرار پائے گا ناحق قتل کرنا تو اس کے بارے میں ہے اور جو لوگ اللہ کا قانون توڑنے اور ملک میں فساد کرنے کی کوشش کریں گے ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائے یعنی بغاوت کے لیے فساد کے لیے یہ سزا دی جائے گی کہ ان کو قتل کیا جائے یا پھر ان کو سولی دینا یہ دوسرا آپشن یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے اب یہ الگ الگ جو سزائیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ کیا جرم ہے یہ سزائیں ان کے جرم کے مطابق ہوں گی بہت زیادہ شدید اگر کوئی فساد یا بغاوت کرتا ہے تو اس حساب سے اس کو اس طرح کی سزا ملے گی اور سزا حاکم دے گا رکو نمبر سکس ہے آئے نمبر تھرٹی فائیو سے لے کے فورٹی ٹو تک جس میں چوری کی سزا کے بارے میں اور انصاف کا فیصلہ اس کے بارے میں ہے اے ایمان والو ہر حال میں اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے ڈرتے رہو کہ اگر نافرمانی کریں گے تو نتیجہ تمہارا برا ہوگا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ڈھونڈتے رہو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو آگے فرمایا چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو اگر کوئی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے جہاں بھی یہ رول اپلائی کیا گیا ہے وہاں پر چوری بہت کم ہوتی ہے اس کنٹری میں تو یہ جو بھی حکم ہے وہ کوئی ایسے نہیں کہ سخت حکم ہے بلکہ یہ ہر ایک کی فائدے کے لیے ہے اور چوری کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کئی حدیثیں ملتی ہیں الگ الگ حدیثیں اور کئی علماء نے الگ الگ باتیں کی ہیں کہ چوری یعنی یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی چیز بہرحال آگے بڑھتے ہیں آگے کہا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کی حرکات سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں زبان کے مومن ہیں دل کے کافر ہیں جھوٹے ہیں اور کافروں کے جاسوس ہیں کتاب اللہ میں وہ ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے یا آپ کے پاس کوئی فیصلہ کرنے لائے تو آپ انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ فرما دیں یعنی یہ یہود کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کی کتاب میں وہ دیکھتے تھے کہ بہت سخت قانون ہے تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے معاملات میں فیصلہ کر دیں کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر ان کے کتاب میں ایزی کچھ آپشن مل جائے تو ہم یہی کریں گے تو اس کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اللہ نے کہا ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے مگر یہ آپ سے کیوں فیصلہ کرانے لگے ان کے پاس تو تورات ہے تو کیوں آ رہے ہیں تمہارے پاس اس میں اللہ کے احکام موجود ہیں لیکن یہ اس سے پھر جاتے ہیں حالانکہ انہوں نے اسلام نہیں لایا ہوا ہے لیکن میں نے وہی بتائی کہ ان کے مقصد کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے پھر رکو نمبر سیون ہے آیا نمبر فورٹی ٹو سے لے کر ففٹی تک جس میں کتاب الہی سے فیصلہ نہ کروانے والے کون ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کتاب کے اکارڈنگ فیصلہ کرنا ہے کہا گیا یہود کو ملامت فرمائی گئی کہ یہ تمہاری کیسی بدبختی ہے کہ جس کتاب کے تم خود گواہ ہو اور امین بنائے گئے تھے اس کے احکام کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے کرانے سے تم گریز کر رہے ہو تم کو بتایا گیا تھا کہ تمہارے کتاب کے حساب سے تم فیصلے کرو لیکن اب تم پھر گئے اس میں ہم نے فرض قرار دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ یعنی اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے گی کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی ناک کے بدلے ناک کسی نے کسی کا ناک کاٹ دیا تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی اور دانت کے بدلے دانت یعنی کسی نے کسی کا دانت اکھیڑ دیا تو اس کی بھی دانت اکھیڑی جائے گی اگر ایک اکھاڑا ہے تو ایک اکھاڑی جائے گی دو اکھاڑے ہیں تو دو تو یہ ہم نے تمہارے کتاب میں بھی بتا دیا تھا جو مسلمانوں کو بھی یہی ہم نے تعلیم دی ہے اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے اگر کسی نے کسی کو زخم لگا دیے ہیں تو اس کو بھی زخم لگائی جائے گی اللہ یہ کہ مظلوم معاف کرے اگر مظلوم معاف کرتا ہے تو پھر اس کی معافی ہے اس کو پھر بدلہ اس سے نہیں لیا جائے گا یاد رکھو احکام الہی کے مطابق فیصلہ نہ کروانے والے ظالم ہیں جو اللہ کے احکام ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرو اگر نہیں کر رہے ہو تو تم سب ظالموں میں شامل ہوں گے پھر آگے نصارہ کو بھی تنبیہ فرمائی کہ انہیں بھی اپنے تمام معاملات کے فیصلے انجیل کے مطابق کرانے کا حکم ہوا تھا انہیں بتایا گیا تھا کہ تمہارے جو بھی فیصلے ہیں وہ تمہاری کتاب انجیل کے مطابق کیا جائے اس میں ہدایت ہے نور ہے پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے جو اس کی خلاف ورزی کریں گے وہ نافرمان قرار پائیں گے لیکن انہوں نے ویسے بھی انجیل کو پورا چینج کر دیا آج جو بائبل ہے وہ انجیل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے چینجز لائے ہوئے تو جو انجیل کے مطابق تھے وہ فیصلے کرنے کہا گیا تھا لیکن قرآن آنے کے بعد اب فیصلہ قرآن سے ہی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قرآن مجید تمام اختلاف کے درمیان فیصلہ کرنے والا کلام بن کر اترا ہے آپ اہل کتاب کی پرواہ نہ کریں اور تمام فیصلے قرآن مجید کے مطابق کریں اور ہوشیار رہے کہ اہل کتاب تمہیں اپنی خواہشات کی طرف موڑنے نہ پائے یہ نہ ہو کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہے وہ کہیں کہ نہیں ہماری کتاب میں ایسا ہے تم ایسا کرو اس طرح کی سزا دے دو یا اس طرح کا فیصلہ دے دو نہیں بلکہ قرآن میں جو احکام آئے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق پورے فیصلے کرنے ہوں گے آگے رکو نمبر ایٹ ہے آیا ففٹی ون سے لے کے ففٹی سکس تک جس میں یہود و نصارہ کو دوست نہ بنا اس کے بارے میں ہے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ جو ان کو اپنا دوست بنائے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا اگر یہود کو بنا رہا ہے وہ یہودی نصارہ کو بنا رہا ہے وہ نصارہ ایک بات یاد رکھے کہ حسن سلوک کی منائی نہیں ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک وہ کرنا منع نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان سے دلی دوست تھی وہ نہیں علاب ہے اور ان کے ان ان کو قابل اعتماد دوست سمجھنا بہت بھروسے والا دوست سمجھنا جو کہے گا صحیح کہے گا اس طرح سے دوست بنانا یا اپنا رازدان دوست بنانا سارے سیکریٹس اس سے شیئر کرنا اس سے منائی ہے منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے اگر ہم دلی دوستی نہ رکھیں تو ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے منافق ہوتا ہے وہ ان سے دلی دوستی رکھتا ہے ان پہ بہت بھروسہ کرتا ہے اپنے راز بھی اس سے شیئر کرتا ہے تو یہ منافق کی نشانی ہے اور منافق کیوں کرتے ہیں تاکہ اگر نہیں کریں گے تو شاید ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے اور کل اگر ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو کیا ہوگا پھر وہ مصیبت میں آ جائیں گے ہم حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اسلام کی فتح کے بعد ان کا سارا پول کھل جائے گا تب ان کا کیا ہوگا ان منافقوں کا منافقین اگر مرتد ہونا چاہے تو ہو جائے اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں کیا وہ مرتد ہونا چاہتے ہیں پھر جانا چاہتے ہیں اسلام سے وہ ان کا محتاج نہیں ہے اللہ کہ وہ مرتد نہ ہو جائیں اللہ اسلام کی مدد یا سپورٹ کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے وہ اہل ایمان کے لیے نرم ہوں گے اور دین کے دشمن کفار کے لیے بہت سخت ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے ایسے لوگ ہوں گے رکو نمبر نائن ہے آیا نمبر ففٹی سیون سے لے کے سکسٹی سکس تک اس میں یہود کے جو برے خسائل ہیں کیریکٹرس ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یعنی یہود و نصارہ یا کفار ہو ان کو دلی دوست نہ بناؤ آگے فرمایا منافقوں کو نماز کے لیے بلاؤ تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں ہنسی مذاق میں وہ لیتے ہیں منافق آگے اہل کتاب سے خطاب ہے کہ اہل کتاب کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی رکھتے ہو یا ہم پر عیب لگاتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ہم ایمان لائیں اس لیے تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو یا ہم پر عیب لگاتے ہو آخرت میں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بد انجام کس کا ہے وہ ایسے لوگ ہوں گے جن پر اللہ کی لانت کی گئی اور اللہ نے ان پر غصہ کیا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا سور بنا دیا اور جنہوں نے باطل معبودوں کی عبادت کی یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں یا ایسے دھوکے باز ہیں کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اب یہودی بھی جو تھے وہ سامنے سامنے کہتے تھے کہ ہم بھی اسلام لائیں زبان سے اقرار کرتے تھے منافقوں کی طرح مگر کفر تھا ان کے دل میں ان کے اکثر افراد گناہ اور سرکشی میں تیز ہیں اور سود کی کمائی کھاتے ہیں ان کے علماء جو ہیں وہ بے حض اور غیرت ہیں کہ انہیں برے کاموں سے منع ہی نہیں کرتے سامنے دیکھتے ہیں کہ برے کام چل رہے ہیں تو بھی ان کو منع نہیں کرتے یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں دیکھیں کتنے بدتمیزی کرتے تھے یہ کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ان پر اللہ کی فٹکار ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ فراق ہیں کھلے ہیں یہ لوگ حسد کے جوش میں جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کسی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دے گا انہوں نے اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھ لیا ان کو لگتا ہے کہ اسلام ان کا بڑا دشمن ہے بہت خطرے والی چیز ہے اگر یہ اس پر ایمان لے آتے تو در حقیقت تورات اور انجیل کو قائم کرنے والے ہوتے اور ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے اگر یہ اسلام لاتے ان میں سے کچھ میانہ اور روف بھی ہیں یعنی ان میں سبھی لوگ ایسے نہیں ہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو درمیانہ روش رکھتے ہیں ماڈریٹ کمیونٹی والے ہیں لیکن اکثر جو ہے وہ پورے اعمال میں گرفتار ہیں پھر رکو نمبر ٹین ہے آیا نمبر سکسٹی سیون سے لے کے سیونٹی سیون تک جس میں نصارہ کے غلط اور مشرکانہ عقائد کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ آپ ان اہل ایمان تک حق کو پہنچا دو حق بات بتا دو قرآن کی تعلیمات پہنچا دو حدیثوں کی تعلیمات پہنچا دو اور کہہ دو اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل اور اس قرآن کو قائم نہ کرو گے تو تم اصل دین پر نہیں ہو اللہ سے نسبت صرف ان کو حاصل ہوگی جو ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے یہودیوں کے پاس کئی رسول بھیجے جاتے رہے لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی رسولوں میں سے بعض کا انہوں نے انکار کیا اور بعض کو تو انہوں نے قتل ہی کر ڈالا ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے ڈھیل دیے جانے سے یہ گمان کر لیا کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی اب اللہ ان کو جلد پکڑ نہیں رہا تھا تو ان کو لگ رہا تھا کہ ہم بڑے پیارے ہیں اللہ کے لاڈلے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کو یہ ڈھیل ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ ان کو پکڑے گا نہیں آگے فرمایا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم سب اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے لیکن عیسائیوں نے کیا کیا ٹرینٹی بنا دی یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا دیا یا ان میں تین میں سے تین کہا حالانکہ وہ اور ان کی جو والدہ ہیں اب ٹرینیٹی میں مریم علیہ السلام جو ان کے والدہ ہیں ان کو بھی انہوں نے شامل کر دیا کہ وہ بھی الہ ہیں تو کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو والدہ مریم علیہ السلام تھی وہ خوراک کے محتاج تھے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ان کے علا ہونے کا کیا سوال اگر علا ہوتے تو ان کو کھانے کی کیا ضرورت ہوتی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے باقی رسول جیسے تھے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں اے اہل کتاب دین میں ناحق گلو نہ کرو حد سے نہ بڑھو ان گمراہوں کے پیچھے نہ پڑو جو خود بھی بھٹکے ہوئے اور دوسروں کو بھی بھٹکنے دے رہے ہیں اور تم کو بھی بھٹکا رہے ساتھ ساتھ پھر لاسٹ رکو اس جز کا ہے سکس جز کا الیون نمبر جس کا آدھا پارٹ سیون جز میں آئے گا آیا نمبر سیونٹی ایٹ سے لے کے ایٹی سکس تک جس میں تبلیغ نہ کرنے والے کی سزا بتائی گئی ہے جو تبلیغ نہیں کرتے دین کا کام نہیں کرتے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہیں عنی ملکر نہیں کرتے اور ان کی کیا سزا ہے وہ بتائی گئی ہے اور نصارہ کے جو نصارہ کے دو گروہ ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے بنی اسرائیل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داود علیہ السلام کی زبان سے لانت کی گئی کیونکہ وہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے ہو گئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اور داود علیہ السلام نے بھی ان پر لانت کی کیونکہ ان کی قوم نافرمان ہو گئی تھی اور حد سے بڑھ رہی تھی اور یہ ایسے بے غیرت ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے تو اگر کوئی بری چیز دیکھے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو روکیں ہوتا یہ ہے کہ ہم امر کر لیتے ہیں یعنی اگر کوئی حکم دے حکم ہے تو وہ بتا دیتے جیسے نماز پڑھو زکوٰۃ دو یہ ایزی ہے بولنا لیکن کسی کو کسی برائی سے روکنا مشکل کام ہے اس کو روکتے نہیں ہیں آج ہمارا بھی کیا حال ہے برائی سے روکنا نہیں چاہتے کیونکہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح فزیکل یا مینٹلی ٹارچر کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں تو برائی سے منع نہیں کرتے ہم اپنوں کو برائی سے منع نہیں کرتے اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں برائی تو منع نہیں کرتے اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنوں کو روکے مسلمانوں کو روکے اپنے گھر والوں کو روکے حسن حدیث ہے ترمیزی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے یا قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا پھر تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں فرمائے گا آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ہم برائی سے روکتے نہیں ہیں لوگوں کو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی گی تو لوگوں کو روکو اپنے گھر والے اگر برے کریں ان کو بھی روکو مسلمان برا کریں ایٹ لیسٹ ان کو تو روکو غیروں کے بعد بعد میں یہود کے بارے میں فرمایا کہ آج بھی ان کی دوستی مشرقوں اور اللہ کے منکروں کے ساتھ ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان سے زیادہ ان کی دوستیاں ہیں اگر ان کا اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سچائی پر ایمان ہوتا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے تم دیکھو گے کہ یہودی اور مشرق مسلمانوں کے سب سے زیادہ جانی دشمن ہیں آج بھی یہود اور مشرق جو ہیں وہ سب سے سخت دشمن مسلمانوں کے ہیں لیکن وہی نصارہ جو ہیں تم نصارہ میں سے بعض ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو عالم ہیں اور تاریک دنیا ہیں یعنی دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے عبادت گزار جو لوگ ہیں نصارہ عیسائی کرسچن وہ ایسے لوگ ہیں جو اتنے شدید نہیں ہیں بلکہ دوست ہیں وہ اور اپنی حق پسندی کی وجہ سے ان ایمان والوں سے محبت رکھتے ہیں یعنی جو ایمان والے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ وہ حق کو پسند کرتے ہیں تو ایسے لوگ نصارہ میں سے کچھ لوگ آپ کو ملیں گے اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے ورنہ مشرق اور یہود سب سے سخت مسلمانوں کے دشمن ہیں کٹھر دشمن